ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے اب دیکھو ذرا سب ہو اور لوگ ان کے ساتھ حتیٰ کہ نہ رہے کوئی فیچر شک اور ہو جائے مذہب عبادت سارے کی ساری صرف اللہ کے لیے ہو پس اگر رک جائیں وہ کس بات سے انشر کے جلا لے انشر کے جلا علیہ تو فلاح ادوانا دنیا دنیاوی ہے پس نہیں کوئی سزا کی سختی مگر اوپر ظالم ہی اور یہ بوجہ مبحد ہونے کے ظالم نہیں رہے اور یہ بوجہ مبحد ہونے کے ظالم نہیں رہے اس لیے کوئی سختی نہیں آئے اب تک مسئلہ بیان کیا گیا مکان حرم کا کہ مکان حرم اور مکان حرام میں اگر وہ لڑے تو تم لڑو اگر وہ نہ لڑے تو تم بھی اب ہے زمان حرم کا ذکر کہ اشور حرم کیا چار مہینے ہیں حرام کے ذوالحج محرم اور ایک رجب ہے یہ چار مہینے چاہے حرام کے مہینے ان شاء اللہ آگے بھی آئے گا ان چار مہینوں میں اس وقت لڑنا جائز نہیں تھا تو صحابہ کو اشکار ہوا تو ذوالقادہ مہینہ حرام کا ہے وہ لڑنا پڑے اللہ نے فرمایا اگر وہ نہ لڑے تو تم کچھ نہ کرنا اگر وہ لڑے تو میں خوب جواب دوں اشار الحرام و بشار الحرام ہے مہینہ حرام کا مقابل ہے مہینے حرام کے بل شور و مات ہو کوئی ساتھ اور ادب رکھنے میں بدلا ہے اور ادب رکھنے میں بدلا ہے وہ ادب رکھے تو تم بھی رکھنا اگر وہ نہ رکھے تو تم بھی نہ رکھو اور ادب رکھنے میں بدلائے پر وہ انسان جو زیادتی کرے اوپر تمہارے پر تم بھی زیادتی کرو اس پر لیکن مثل مات ادا مثل اور برابر اس کے جو زیادتی اس اوپر تمہارے بتا اور ڈرتے رہو تم اللہ پاک سے ان تمام معاملات میں ڈرتے رہو اللہ پاک سے ان تمام معاملات میں سمجھو تھی جی؟ اور جانو تم کہ بے شک اللہ ساتھ ہے متقین ان کے ڈرنے والوں کے بس یہ جہاد کا مسئلہ آیا اب اس کے بعد وہ انفقوں کے اندر انصاف کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے کہ جہاد کے اندر پیسہ بھی خرچ کرو لکھا ہے انصاف فی سبھی اللہ کا بیان ہے کرو منع اور خرچ کرتے رہو تم اللہ کی راہ میں اور نہ ڈالو تم اپنے آپ کو طرف ہلاکت کے حضرت اگر مال خرچ نہیں کرو گے جہاد نہیں ہوگا جب جہاد نہیں ہوگا تو دشمن سر پہ آ جائے گا کیا سمجھ رہے ہیں پیسہ خرچ کرو گے تو جہاد ہوگا پیسہ خرچ نہیں کرو گے جہاد نہیں ہوگا جب جہاد نہیں ہوگا تو دشمن تمہارے اوپر قبضہ کر لے گا اور نہ ڈالو تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ تعلقات ہلاک کی طرف سے نمبر دو اخلاص نمبر دو نا پر نمبر اول انفاق لکھا تھا اب یہ نمبر دو کیا ہے اخلاص ہے خرچ کرو لیکن اخلاص کے ساتھ وہ حاصل ہو اور خالص دل کے ساتھ نیکی کرو نیکی کرو احسان کرو خالد دل کھول کر اخلاق سے ان اللہ سمرائے بے شک اللہ دوست رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو دل سے نیکی کرنے والوں کو بس واقعی واقع عمرت اللہ اب امر مسلح کا بیان آ گیا اس کا بیان آ گیا اس مسلم حج کا اور مکمل کرو تم حج و عمرے کو صرف اللہ کے لیے اللہ ہی کے لیے کرو مشرف جو حج و عمرہ کرتے ہیں اپنے بزرگوں کے لیے ان کو چھوڑو تم صرف اللہ کے لیے کرو فہین او سر تم بیان احسار عبد القدوس اس اس سے کھڑکا سینا دے کرو مانا فائن او سر تم حضرت بعد اوقات احسار ہو جاتا ہے حاجی کو روک لیا جاتا ہے بعض اوقات تو بیماری کی وجہ سے کہ حاجی بیمار ہو جاتا نہیں جا سکتا بعض اوقات جہاز نہیں ملا بعض اوقات دشمن آگے آ گیا تو احساس ہے کہ جانور دوسرے کے ہاتھ میں بھیج دے دیوے اور اس کو وعدہ دے دے کہ فلاں دن مینا میں تم جانور ذبے کرنا ادھر میں حلال ہو جاؤں گا جس دن وہاں جانور ذبے ہو گئے وہ یہاں حلال ہو جائے فین او سر تم پت اگر روک لیے گئے ہو تم بند کر دیے گئے یعنی ہو باوجہ جا دشمن یا مرد کے کیا وجہ نہیں بولتے پس ہاں؟ اگر روک لیے جاؤ تم بابا جا دشمن یا مرد کے سمجھتے سارا حضرت ماں کے سے پہلے کے بعد علیہ کم مقدر ہے کیا مقدر ہے علیہ کم مست اوپر تمہارے ہے وہ جو آسان ہو گئے الحدیے جانوروں سے جانور سے جو آسان ہوئے بکری یا گائے کا ساتواں حصہ یا اونٹ کا ساتواں حصہ یا جو بھی آسان ہوئے سمجھا کہ پر جو آسان ہوئے تمہارے لیے <clears throat> حدی جانور سے بلا تہلے کو او سر بلا تہلے کو پر خیال کرو مانے کا اور فوراً روک ٹوک کے ساتھ احرام نہ کھول دو اور فوراً روک ٹوک کے ساتھ ایسا نا جو معمولی روک ٹوک ہوئی تم نے احرام کھول دیا ہم نہیں جا سکتے ایسا نہ کرو کوشش کرو پہلے بلا کو رو سکو اور نہ منڈواؤ تم سر اپنے حتیٰ کہ پہنچ جائے ہدی اپنے محل کو قربانی کا جانور اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے یعنی مینا کے اندر سمن کان من تم مریضا اور مسرا احرام باندھنے کے بعد بندہ اپنے بال نہیں منڈوا سکتا سمجھا نا سر اور جب تک احرام نہ کھلے عمرہ نہ کرے یا حج نہ کرے لیکن اگر کسی انسان کو سر میں بیماری ہو گئی جمعے پڑ گئی ہیں بہت زیادہ یا پھوڑے نکل آئے زخم ہو گئے تو وہ سر منڈوا لے لے اور اس کے بدلے قربانی دے دے یا صدقہ دے دے اب وہ مسئلہ ہے امن کو وہ انسان جو ہوگئے تم میں سے بیمار جب اس کو تکلیف ہوگی اس کے سر کے اندر نیچے لکھا ہے ادم کے نیچے زخم جم وغیرہ کی جم وغیرہ کی تکلیف ہو گئے تم تو پس سر منڈوانا ہے تمہیں اللہ پر فدیا دینا ہے نچل کر سر منڈا کر اس بدلا میں سر منڈا کر اس کے بدلا کے اندر فدیا دینا ہے خا روزوں کا خا صدقے کا خا قربانی کا سمجھ رہے ہیں اختیار ہے خا روزوں کا خا صدقے کا خا قربانی کرنے گا لیکن روزے کتنی ہیں جناب تین روزے نیچے لکھا ہے یا صدقے کا صدقہ کتنی ہے چھ مسکینوں کو دے گے دو سیر مسکین دے گے یا نسخ قربانی کا عقل درجہ کیا ہے فیضا امن تم امن جی میری طرف دیکھو حج تین قسم ہے کتنی قسم ہے سنو سنو تسلی سے بات پڑھو حج تین قسم ہے افراد تمتو کرام افراد تو یہ ہے کہ صرف حج کا احرام باندھے اور حج کر لے وے اور کرام چاہے کہ حج اور عمرے کا احرام کٹھے باندھ لے وے پھر عمرہ کر کے حلال نہ ہوئے پھر حج کرے حج کر کے ایک ہی دن حلال ہوئے تمتو یہ ہے کہ عمرے کا احرام باندھے اشور حج کے اندر عمرہ کر کے حلال ہو جائے پھر اس کے بعد حج کا احرام باندھے تو متمتے اور تارن کیا کہ اور کارن پر قربانی واجب ہے قربانی چاہے اور یہ قربانی جو ہے یہ دم شکر ہے چاہے شکر کی قربانی ہے کہ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے دو عبادتوں کی توفیق دے دی ہے ایک بات دوسری بات کران اور تمتو مکی نہیں کر سکتا اجمی باہر والا کر سکتا ہے جو مکے مکرمہ کا رہنے والا ہے وہ نہیں کر سکتا باہر کا رہنے والا کر سکتا ہے کرو مانا فیضا امین تم جب کے امن میں ہو وہ تم ابتدا ان ان یا بقا ابتدا ان یعنی ابتدا امن ہے تمہیں احسار نہیں ہوا یا پہلے تو احسار تھا بعد میں امن مل گیا ہے دونوں صورتوں کے اندر پس وہ انسان جو نفع اٹھائے سات عمرے کے طرف حج کے جہاں حضرت حجے کے اندر تمتو اصطلاحی مراد نہیں ہے تمتو لغوی ہے یعنی نفع اٹھانا اس لیے یہ کران تمتو دونوں کو شامل ہے کران اور تمتو جہاں فقط تمتو مراد نہیں ہے پس وہ انسان جو نفع اٹھائے سات مرے کے طرف آج کے ہے سارا یہاں بھی ماں سے پہلے سات کے بعد علیکم علیہ آئے ہیں ہے تو اس پر لازم ہے وہ جو آسان ہو گئے حدیث ہے فم الم جد ہاں اگر جانور کی طاقت نہیں ہے تو متوقع اور قائم کو جانور کی طاقت نہیں ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ دس روزے رکھے کتنی تین روزے تو رکھے ہر سات سے پہلے نو سول حج سے پہلے چھ سات آٹھ رکھے سمجھا نہ تھی اور پھر سات روزے جب حج سے منا سے سارے ہو کر بعد میں رکھے محمد جی، پر وہ انسان جو نہیں پاتا قربانی باوجہ غریب ہونے سے غریب ہونے سے تو بس روزے رکھنے ہیں تین دنوں کے تو حج کے اندر حج کے اندر یعنی اپنا عرفات سے پہلے نو دل حج سے پہلے تین روزے تو اس وقت رکھے بس سب اور سات روزے رکھے تم جب کہ تم واپس ہو جاؤ تم واپس ہو جانے کا مطلب ہے کہ حج سے فارغ ہو جاؤ خاص میں واپس آنا ہے یا نہیں آنا بلکہ وہاں رہنا ہے دونوں صورتیں مراد ہیں جب تو تم واپس آ جاؤ یعنی فارغ ہو چکو خا لوٹنا ہو یا وہیں رہنا ہو خا لوٹنا ہو یا وہیں رہنا ہو ہر حال کے اندر تم جو ہے وہ روزے رکھو تم تل کا آشارہ تو کا میرے یہ دس روزے ہو گئے مکمل کیا ہو گئے دس روزے ہو گئے مکمل دال کل ملم جو کن آلو حاضر المسجد الحرام میں نے آج کیا کہ کران اور تمتو وہ انسان کر سکتا ہے جو باہر کا ہے جو اللہ اکبر اندر کا ہے مکے میں رہنے والا وہ نہ کران کر سکتا ہے نہ تمتو ہمارا مسئلہ ہے امام شافعی وغیرہ رحم اللہ کا مسئلہ مطلب ہے کہ مکی بھی کر سکتا ہے سمجھ رہے ہو وہ فرماتے ہیں کہ ظالقہ کا مشاعر ہے سب آتن اظہار جاتا جی۔ ہے کیا ہے سمجھ رہے ہو سات روزے جب واپس آؤ یہ ان کے لیے ہے جو وہاں نہیں رہیں گے بلکہ پاکستان آئیں گے سمجھ رہے ہو جو وہاں رہیں گے ان کے لیے اظہار ان کی تفصیل نہیں بلکہ پہلے ہی رکھ لیں گے لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر روزے مراد ہوتے تو ہوتا غالے کا اعلی ملم یقن کیا ہونا چاہیے تھا یہ روزے اس انسان پر ہیں جس کے جو وہاں رہنے والا نہیں ہے حالانکہ یہاں تو لام ہے معلوم ہوا یہ تمتو اور کران کی طرف جا رہا ہے کہ یہ تمتو اور کران یہ اس انسان کے لیے ہے جو نہیں ہے اہل اس کا بال بچے اس کے قریب مسجد حرام کے مسجد حرام کے قریب جن کے بال بچے نہیں ہیں بتہ اللہ نسخہ عمل چل جائے نسخہ عمل اور ڈرتے رہو تم اللہ پاک سے بالمون نسخہ تکوا کہاں سے ملے گا یہ یقین کر لو کہ بے شک اللہ سخت سزا دینے والے ہیں مخالفت کرنے والے ہاں مخالفت کرنے والوں کے لیے اللہ سخت سزا دینے والے ہیں الحج معلومات فمن شر فيهن الحج فلا عرفس ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزمدوا فإن خير الباب التقوى فاتقون يا أولي الألباب کل کے سبق میں امور انتظامیہ ہند تھا اور ساتھ ساتھ پھر امور کا بھی ذکر چل رہا تھا الحج اشور معلومات حج کی بات پیچھے سے چل رہی تھی باتحد جب ارحما تھا کو یہ امور کا ذکر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشور معلومات ثابت لکھا ہے یہ ناقبل کا تسمہ ہے حج مہینے ہیں موجود اور معلوم معلوم مہینے ہیں یہ تین مہینے ہیں براہ شکوا گروپ اور دس دن دولہج کے یہ ہر کا مہینہ یہ سارے اشور حج ہیں حج مہینے ہیں معلومات فمن فرض فی ہند پس وہ انسان جو فرض کرتا ہے ان مہینوں کے اندر حج کو فرض کرتا ہے حج کو چچا مطلب حج کو فرض کرنا تو اللہ پاک کی قطع ہے حج کو فرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حج کا احرام باندھ لیتا ہے احرام باندھ لیتا جب تو حج اس پر فرض ہو جائے گا لازم ہو جائے گا بس وہ انسان جو فرض کر لیتا ہے ان مہینوں کے اندر حج کو فلا رفاسا حضرت <clears throat> چار فریضے آ رہے ہیں تین سلبی اور ایک ایجابی تین سلبی اور ایک ایجابی دو ایجابی اور ایک تین سلبی رفا تھا فریضہ ڈالا اور نہیں کوئی جھگڑنا فی الحج حج میں حج کے اندر بندہ نہ عورتوں سے بے حجاب ہو یعنی جمع وغیرہ نہ کرے اور اپنا گناہ کا کام بھی نہ کرے اور کسی سے جھگڑے بھی نہ بس نہیں بے حجاب ہونا اپنی عورتوں سے اور نہ بلا فسو کا نہ گناہ کرنا ہے بلا جدالا اور نہ جھگڑنا ہے حضرت فی الحج حج میں خلاصہ یہ کہ اتنے مجمع عظیم میں با اخلاق ہونا چاہیے خلاصہ یہ کہ اتنے مجمع عظیم میں با اخلاق ہونا چاہیے سمجھا <clears throat> وما من خیر فریضہ نمبر چار ایجادیا ایجادیا ہے اور جو کچھ کے کرو گے تم من خیر نیکی کا کام تو جانتے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالی اللہ اس کو جانتے ہیں بتا فریضہ نمبر پانچ یہ پانچواں فریدا ہے اور نیچے لکھا ہوگا تاکید زاد تاک لکھا ہوگا اچھا بس یہ فریدا نمبر پانچ لکھا ہے نا جی؟ جی۔ یہ پانچواں فریدا ہے یہ ایجابی ہے یہ جی۔ اور زاد ساتھ لے جایا کرو خرچ ساتھ لے جایا کرو زاد راہ ساتھ لے جایا کرو ان خیر تقوا کچھ لوگ زیادہ راہ نہیں لے جاتے تھے کہتے تھے ہم متوقع ہیں سمجھا پھر آگے بھیک بھی مانگتے رہتے اور چلتے رہتے اللہ نے سمجھا یہ غلط ہے زیادہ راہ ساتھ لے جاؤ اور زاد ساتھ لے جایا کرو ان خیر زاد پش پس بے شک بہتر فائدہ زاد کا بچنا ہے سوال سے یہ مانا کرنا فإن خیر الزاد پس بے شک بہتر فائدہ زاد کا سوال سے بچنا ہے زاد کا بہتر فائدہ جو ہے وہ چاہے کہ انسان سوال سے بچ جائے گا یا چلے اگر نسخہ عمل اور ڈرتے رہو تم مجھے سے کس بات میں تعمیل احکام میں اس میں تعمیل احکام میں احکام پر عمل کرنے میں مستحدت مستقل ہو جا الباب ایو عقل والے ہو علیکم لئے خال کم جنا فضم بیان اباحت تجارت در حج بیان اباحت تجارت در حج کہ حج کے اندر تجارت کرنے کی اجازت ہے بال ترجمہ کر لو نہیں ہے اوپر تمہارے کوئی گناہ جو کہ طلب کرو تم فضل اور تجارت میں اپنے پروردگار کی طرف سے اپنے پروردگار کے فضل کو تم طلب کرو حضرت سالے کم جنا شن کے اوپر نکل کر اسی طرح جہاد میں لکھا ہوا لکھ لو لکھ لو لے سالے کن جنا اسی طرح جہاد میں حج کا اور جہاد کا ایک ہی حکم ہے سمجھا سی اسی طرح جہاد میں میری طرف دیکھو میں بات سمجھا دوں ابھی تک یہ لفظ نہیں لکھا گیا اسی طرح جہاد میں تین تو لفظ ہیں سنو بات تجارت کرنے کی حج کے اندر تین صورتیں ہیں کتنی صورتیں ہیں تین پہلی صورت یہ ہے کہ انسان کا مقصد ہی تجارت ہو گئے تجارت مقصود ہوئے حج تبان ہوگی مقصود کیا ہوئے تجارت اور حج کیا تبان دوسری صورت مقصود حج ہوئے تجارت تبان ہوگئے مقصود حج اور تجارت تیسری صورت دونوں برابر حج کا اور تجارت کا دونوں ارادے کیا ہوئے برابر اگر حج مقصود ہے تجارت تبان ہے تو پھر کوئی حج کی بات نہیں نہ گناہ ہے اور نہ اخلاص کے خلاف ہے نہ گناہ ہے نہ اخلاق کے خلاف ہے اور اگر حج اور تجارت دونوں برابر ہیں یا تجارت مقصود اور حج تبان ہے تو ان دونوں صورتوں کے اندر اخلاص میں کمی ہے ثواب میں بھی کمی ہے حج ہو جائے گا حج ہو جائے گا لیکن سواب میں کیا ہوگی کمی ہوگی اب حاشیا پڑھو تمہارے پاس لکھا ہے لیسا علیکم جناب نہیں ہے اوپر تمہارے کوئی گنا بلکہ اخلاص کے خلاف بھی نہیں او پہلا حاشیہ اوپر اوپر بلکہ اخلاص کے خلاف بھی نہیں اگر حج مقصود اور تجارت تبان ہے حج مقصود اور تجارت اچھا اگر دونوں مساوی یا تجارت مقصود ہے تو خلاف اخلاق ہے اور حج کے ثواب میں کمی ہے خلاف اخلاق ہے اور حج کے ثواب میں کمی کمی ہے جی؟ اب ضروری اچھا اور ہے اخلاق کے خلاف ہے اور ان دونوں کو میں ثواب نہیں ملتا نہ جی نا کمی کمی لکھو ثواب کیوں نہیں ملے گا عبادت تو ہے آخر ثواب تو ملے گا ثواب میں کمی ہے نہیں ملتا نا کمی آ جائے گی ثواب کے اندر ثواب میں کمی ہے دیکھ لیا ابھی طرف دیکھو عرفات کا کچھ حصہ جو ہے وہ حرم سے باہر ہے کچھ حصہ حرم کے اندر اور کچھ حصہ حرم کے باہر تو مکے کے لوگ جو تھے یہ مینا سے جا کر مزدل سے چلے جاتے اور ارفات نہ جاتے کہتے ہم مکے والے ہیں ہم حرم سے باہر نہیں نکلے اللہ پاک نے فرمایا کہ تم مینا سے ارفات جاؤ ارفات سے پھر مزدلفہ واپس آؤ جس طرح کے باقی لوگ واپس آتے ہیں سمجھا تھی جی؟ مینا سے عرفات جاتا ہے بندہ عرفات سے پھر مزدلفے جاتا ہے سمجھا تھی جی؟ مزدلفے کو مشار حرام بھی کہا جاتا ہے کرو منا فیضا افق تم عرفات بیان وقوف مزدلفہ و عرفات ہوا ہے جب کہ واپس آؤ تم عرفات سے فض اللہ بس یاد کرو تم اللہ پاک کو نزدیک مشار حرام کے مشار حرام مزدلفات کو کہتے ہیں وہاں پہاڑ ہے اس کو بھی کہتے ہیں مسجد کا نام بھی یہی ہے مسجد مشار حرام نزدیک مشار حرام کے بد قرو ہو اور یاد کرو تم اس کو بد قرو کے نیچے لکھا طریقے ذکر یاد کرو تم اس کو کما حضاف کیونکہ رہنمائی فرمائی ہے اس نے تمہیں سمجھا اس نے تمہیں جس طرح رہنمائی فرمائی اسی طرح یاد کرو وہ ان تم اور بے شک شان یہ تھے تم پہلے اس کے بتانے کے البتہ بے خبروں سے الظالم کا منع بے خبر لوگوں سے تم افید ہو اس کے بعد واپس آؤ تم من ہے تو افاد اللہ اس جگہ سے جہاں سے واپس آتے ہیں لوگ افیدو کر خواب قریش ہو یا قریش ہو یا غیر قریش ہو سارے کے سارے وہاں سے واپس آؤ جہاں سے باقی لوگ واپس آتے ہیں بس ہوں اللہ اور معافی مانگو تم اللہ پاک سے کس بات سے <clears throat> پرانی رسومات حج سے پرانی رسومات حج سے اللہ سے معافی مانگو اللہ بے شک اللہ پاک بہت بخشنے والے بڑے مہربان ہیں فیضا کر رہے بیان وقوف مینا بیان ہاں سے پھر مینا آدمی جاتا ہے مینا کے اندر پھر وہ جمرے مارتا ہے پھر واپس آتا ہے تو آپ زیارت وغیرہ کر کے پھر جو ہے وہ مینا میں چلا جاتا ہے گیارہ کی رات گیارہ کا دن بارہ کی رات بارہ کا دن یہ دو دن جو ہیں یہ مینار میں گزارے بندہ جمنے مارے رات خاص طور پر گزارے اور پھر اس کے بعد اس کی مرضی ہے کہ تیرہ کو بھی جمرے مارے جانا فیضا فائدہ کر رہے تمہیں پر جب پورا کر لو تم حج کے احکامات اپنے یعنی عرفات مردل پاک طواف زیارت وغیرہ سارا کچھ تو یاد کرو تم اللہ پاک کو مثل یاد کرنے تمہارے سے اپنے باپ دادوں کو اور ذکر یا اس سے بھی زیادہ سخت خاص ذکر کے ان لوگوں کی عادت تھی کہ طواف زیارت سے فارغ ہو کر مینار میں کٹھے ہوتے پھر شیر اشار پڑھتے اپنے باپ دادوں کے کارنامے بیان کیا کرتے تھے تو اللہ نے فرمایا جس طرح باپ دادوں کو یاد کرتے ہو اللہ کو بھی اسی طرح یاد کرو بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کیا کرو تم اللہ پاک کو مثل ذکر کرنے یاد تمہارے کے اپنے باپ دادوں کو یا اس سے بھی زیادہ فمن الناس اب حضرت حاجیوں کی چار قسمیں بیان گے کتنی چار کتنے لوگوں کی بیان کر رہے ہیں جہاز کرنے والوں کی فمن الناس قسمیں اب والوں کی پس بازے لوگوں سے تو وہ ہیں جو کہتے ہیں نیچے لکھا ہے باوجہ انکار قیامت کے سارے قیامت کے ربنا آتنا اے ہمارے پروردگار دے تو ہمیں جو کچھ ہم کو دینا ہو جو کچھ ہم کو دینا ہو وہ دے تو ہمیں کہاں کی دنیا صرف دنیا کے اندر صرف دنیا میں دے دے سمرا اور نہیں یہ اس کے آخرت کے اندر من خلاکن کوئی حصہ کس میں ثانی آ گیا اور باتیں ان میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار عطا فرما تو ہمیں نمبر اول جلد منفیات چیز چل گا جل نفا عطا فرما تو ہمیں دنیا کے اندر ہر سنتن بھلائی نمبر دو اور آخرت کے اندر بھی بھلائی عطا فرما ہر طرح کی بھلائی نمبر تین دفاع چل گا اور بچا تو ہمیں عذاب آگ سے اولا ایک سمرا یہ لوگ واسطے ان کے بہت بڑا حصہ ہے بہت بڑا لکھا ہے نصیب ان کے نیچے یہ نصیب ان کی تنوین تعظیم کی ہے بہت بڑا حصہ ہے کہاں دونوں جہان میں کہاں دونوں جہان میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے دونوں جہان میں ہی ماں کا کابو بجا ان اعمال کے جو وہ کرتے رہے وہ عمل کون سا ہے طلب خیر دارین طلب انہوں نے جو دارین کا خیر طلب کیا ہے نا جی اللہ پاک نے اس کی وجہ سے ان کو دارین میں خیر دے دیا جی باوجہ قسم کیا جان طلب خیر دار ہے اللہ سری الحساب اور اللہ تبارک وطالعہ بڑا جلدی حساب دے دینے والے ہیں اس لیے آخرت کی بھلائی کو نہ بھولو اس لیے آخرت کی بھلائی کو نہ بھولو اللہ کو جلدی دے دیں گے وزقر اللہ تک میلا اللہ کر ابھی آیا ہے ستر اللہ کا ذکر کم آبا اے اسی فض کا تسیمہ ہے اور یاد کرو تم اللہ پاک کو بیچ دنوں گنے ہوئے تھے یہ چند گنے ہوئے دن ہیں گیارہویں بارہویں تیرہویں سمجھا یہ تین دن ہیں ان کے اندر یاد کرو فمن تاج میں نے یاد کیا کہ دس اور گیارہ دس سے نہیں گیارہ بارہ گیارہ بارہ کے بعد آدمی آ جائے واپس مینار سے اس کی مرضی اور اگر تیرہ تاریخ وہاں رہے جمرے مارے اس کی مرضی فمن جا رہا بس وہ انسان جو جلدی آ جائے واپس آ جائے دو دنوں کے اندر دو دنوں سے مراد دسویں تاریخ کے بعد دسویں تاریخ کے بعد سمجھا دس تو جمرے کرے گا یہاں پھر طواف کرے گا وغیرہ دسویں کے بعد دو دن یعنی گیارہ بارہ سمجھے دسویں کے بعد دو دن کون سے ہیں ہے بلحجا فلا اسمال ہے تو پک نہیں کوئی گنا اوپر اس کے اور وہ انسان جو دیر کرے اور پیچھے رہ جائے سمجھا سی <coughs> تو فلا اسمال ہے نہیں کوئی گنا اوپر اس کے رمن تاخرا پر لکھا ہے یعنی بارہویں کو واپس نہیں آتا بلکہ تیرہویں کو جمرے مار کر آتا ہے سمجھا تو نہیں کوئی گنا اوپر اس کے لیمن طاق اس انسان کے لیے جو بچتا ہے اور ڈرتا ہے کیونکہ غیر متقی کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ غیر متقی کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی میرے متف اللہ نسخے عمل اور ڈرتے رہو تم اللہ پاک سے والم نسخے تقوا اور جانو تم کہ شک تم طرف اسی کے جمع کیے جاؤ گے جانا ہے اسی کے بعد سارا حسابوں کی کتاب دینا ہے کتنی ایسی جی؟ قسم دو اب ومن الناس سے قسم سالس کا بیان جی؟ اور جناب یہ ترغیب الجہاد بھی ہے جناب اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ فسادی ہوتے ہیں اور اٹھو تو مجاہدین اے مجاہدین اٹھو جہاد کرو اور فسادیوں کو ختم کرو فسادیوں کو ایک منافق تھا اخنف بن شریف اس کا نام تھا وہ <clears throat> ظہری طور پر بڑا لگنا خوبصورت اور بڑا کلام بھی اس کی بڑی شیریں ہوا کرتی تھی نام مراد حضرت کہتے ہیں کہ حضرت وہ جو دور جو بیٹھتا نا حضرت کہتے تو ادھر آ میرے ساتھ آ کر بیٹھ لیکن وہ تھا بھائی نے منافع بھی اس کا دقت ہے ایک دن حضرت سے جو اٹھا تو آگے کو صاحب اکرام کا کھیت کھڑا تھا اس کو آگ لگا دی کسی ایک صحابی گدا پھیر رہی تھی اس کے پاؤں کاٹ ڈالے اس نے اس طرح تباہی مچائی بمین کس میں کا بیان لکھا ہے اور ترغیب بھی لکھا ہی ہاں خیال کرو ذرا کہ فسادیوں کو ختم کرو اور بادے لوگوں سے وہ ہیں جو اچھی لگتی ہے تجھے باتیں اس کی زندگی دنیا کے اندر پھر حیات دنیا کے وہ نیچے ہے جو کہ محض دنیا کی غرض سے ہوتی ہے جو کہ محض دنیا کی غرض سے ہوتی ہے بھائی شہد اللہ قلب ہی اور گواہ کرتا ہے اللہ کو اوپر ان باتوں کے جو اس کے دل کے اندر ہیں کیوں گواہ کرتا ہے اعتبار بڑھانے کے لیے لیے ہاں وہ کہتا ہے کہ تاکہ اعتبار بڑھے میرے اوپر اللہ کی قسم میں مخلط بندہ ہوں میں آپ کا جان خار نا قسمیں کھاتا ہے اور گواہ کرتا ہے اللہ پاک اوپر ان باتوں کے جو اس کے دل کے اندر ہے ہوا الد الخام حضرت ہے مرد اول عداوت نبوی حالانکہ بےمان وہ دشمن ہے نبی علیہ السلام کا اس کے دل کے اندر عداوت ہے الد الخام پر لکھا ہے اور وہ سخت جھگڑالو ہے آپ کی مخالفت میں آپ واللہ لا يحب الفساد سم فساد اور اللہ نہیں دو سکتے فساد کو یہ نمبر تین تیسری بیماری ہے نیچے لکھا ہوگا مرد سوم ہے بڑا یا جب اسے کہا جاتا ہے تو خدا سے ڈر یہ غلط کام نہ کر سمجھا تو غرور آ جاتا ہے اس کو اچھا ہم کو خدا سے ڈرنے والے نہیں ہیں تم آ گئے ہو خدا سے ڈرنے والے سمجھا اس کے کی بات ہے اور جب کہا جاتا ہے اس کو اس اللہ ڈر تو اللہ پاک سے اخذت ہونا عزت ہو تو پکڑ لیتی ہے پکڑ لیتی ہے اسے غرور عزت کا مانا غرور پکڑتا ہے اسے آمادہ کرتا ہے اسے غرور بل اس میں گناہ پر کس پر گناہ پر حسب ہوں جہنم سمراٹ کافی ہے اس کو جہنم اصل محاج مزمت جہنم اور البتہ بڑی بری بڑا برا بستر ہے جہنم جو ہے رہنے کی جگہ بڑی بری ہے منجری نفتح تغ امر ذات اللہ قسم رابع کا بیان کس کا ہے قسم رابع کا بیان ہے پہلا قسم جو تھا سنو بات پہلا قسم جو تھا وہ اندر سے اوپر سے ممکن تھا اندر سے بھی منکر اوپر سے بھی وہ کہتا تھا جی ربنا آتنا فی دنیا بما لہو فی الاخرت اچھا اور دوسرا قسم جو تھا وہ اندر سے بھی اوپر سے بھی کیا تھا ہاں؟ مخلص ربنا آتنا فی دنیا حسنت و فی الاخرت ربنا اور تیسرا قسم جو تھا اوپر سے اچھا اندر سے خراب اب جو چوتھا قسم ہے اندر سے بھی درست اور اوپر سے بھی درست وہ مقابلہ آ رہا ہے وہ ہے ترغیب جہاد نمبر دوم لکھا ہاں لکھو لکھو ہمت کرو من کے اوپر لکھ لو ترغیب جہاد نمبر دوم ہمت کرو یعنی جہاد میں قربانی کے ذریعہ رضا الہی حاصل کرو یعنی جہاد میں قربانی کے ذریعہ رضا الہی حاصل کرو یعنی جہاد میں قربانی کے ذریعہ رضا الہی حاصل کرو یعنی جہاد میں قربانی کے ذریعہ رضا الہی حاصل کرو ہے اب کرو مانا <clears throat> وہ الناس ہے اور بعض لوگ اور لوگوں سے بعض لوگ وہ بھی ہیں جو یشری ہو بیچ ڈالتے ہیں اپنی جان کو یشری ہو کو مانا بیچ ڈالتے ہیں اپنی جان کو اپنی جان تک کو بھی بیچ دیتے ہیں کیوں بیچتے ہیں کیا کرتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ غرض شرا یعنی اس شرا کی غرض کیا ہے وقت طلب کرنے رضا مندی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے اپنی جان بھی بیچ ڈالتے ہیں یعنی جہاد کرتے ہیں جان قربان کر کے رضا حاصل کر دیتے ہیں اللہ مجالنہ میں ہوں رعوف بل اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مہربان ہے بندوں پر یعنی وہ یہ کام کرے گا ان کو جنت کا فرمائے گا یا الذین آمنو اب حضرت دو باتیں ہیں یہاں ایک تو لکھا ہوگا ترغیب الجہاد نمبر تین جی، نمبر تین ہے ترغیب الجہاد لکھا ہے نمبر تین بھی لگا دو نا تیسرا نمبر ہے اور ساتھ یہ جو ہے اصلاح مبتدے بھی ہے کیا ہے ہاں میری طرف دیکھو میں سمجھا دوں گا اوپر دیکھو نبی علیہ الخلاط اور تسلیم کے صحابی تھے حضرت عبداللہ حضرت السلام رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ایک خیال آیا کہ میں شریعت محمدیہ اور شریعت موسویہ دونوں پر عمل کروں شریعت محمدیہ اور شریعت موسبیہ دونوں پر عمل کروں کس طرح بھائی وہ اس طرح کے شریعت محمدیہ کے اندر جمعہ کے دن کی تعظیم ہے شریعت موسویہ کے اندر سخت اور ہفتے کے دن کی تعظیم ہے تو میں دونوں دنوں کی تعظیم کروں گا جمعہ کی بھی اور سخت کی بھی تاکہ شریعت محمدیہ پر بھی عمل ہو جائے شریعت موسویہ پر بھی عمل ہو جائے سمجھ رہے ہو اسی طرح شریعت موسویہ کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے شریعت محمدیہ کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا حلال تو ہے لیکن واجب اور ضروری تو نہیں ہے بعد اوقات ساری زندگی گزر جاتی ہے اور آدمی کو اونٹ کا گوشت کھانے کا اتفاق نہیں ہوتا تو میں دل سے سمجھوں گا کہ اونٹ کا گوشت حلال ہے اس طرح شریعت محمدیہ پر عمل ہو جائے گا لیکن عملہ کھاؤں گا نہیں تاکہ شریعت محمدیہ پر بھی عمل ہو جائے اس طرح یعنی دونوں شریعتوں پر میں عمل کروں گا بظاہر تو یہ خیال بڑا اچھا ہے بظاہر یہ خیال کیا ہے اچھا خیال ہے کہ دونوں شریعتوں پر عمل ہو جائے شریعت محمدیہ پر بھی شریعت مودیہ پر بھی اللہ پاک نے تمبی فرمائی زجر فرمائی فرمائی خبردار خلوف اسلم کافا اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو وہ یہ کیا کہ کچھ یہودیت اور کچھ اسلام یہ شیطان کا وسوسہ ہے یہ کیا ہے شیطانی برس ہے اب کرو مانا یا ایو الذین آمنو یہ ترغیب جہاد کس طرح ہے اے اے ایمان کے اندر اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ اور ہر حکم کی اطاعت کرو جس میں سے ایک جہاد بھی ہے جس میں سے ایک ہاں خیال کرو ذرا یا ایو الذین آمنو اے لوگوں جنہوں نے ایمان لایا داخل ہو جاؤ فصل سل میں بیچ اطاعت کے بیچ فرما برداری کے بیچ اسلام کے کافتن پورے پورے کا من پورے پورے اچھا اوپر لکھا ہوگا یعنی یہ نہ کہ کچھ کچھ یہودیت کی رعایت کرنے لگو یعنی یہ نہ کہ کچھ کچھ یہودیت کی رعایت کرنے لگ جاؤ ایسا بالکل نہ کرو اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ بلا تب بے او اور نہ پیچھے لگو تم قدم شیطان کے لا تب اوپر ایسے خیالات میں پڑھ کر ایسے خیالات میں پڑھ کر نہ اتباع کرو تم قدموں شیطان کے ان ادو گم مبین بے شک وہ واسطے تمہارے دشمن ہے صاف دشمن ہے اس لیے ایسی پٹی پڑھاتا ہے کہ ظاہر میں دین اندر سے بے دینی ظاہر میں دین اندر سے بے دینی دیکھو اوپر سے کیسا عجیب اس نے مرغوبہ بنایا کہ دونوں شریعتوں پر عمل ہو جائے اس پر بھی اور اس پر بھی اللہ تمہیں خبردار یہ مت ہوتا ہے اندر سے یہ بے دینی ہے ہاں کہ اس لیے ایسی پٹی پڑھاتا ہے کہ ظاہر میں دین اندر سے بے دینی بے شک وہ وقت تمہارے دشمن ہے صاف دلل تم فہن دلل تم کے نیچے ہے کیا ہے اور ایک لفظ نہیں لکھا ہوا تمہارے پاس ترغیب الجہاد لکھو لکھو ترغیب چہاروں ترغیب چہاروں لکھ لیا جہاد نہیں لکھا کرو جی۔ جہاد نمبر چار آگے لکھو یعنی جہاد ترک کرو گے تو عذاب آئے گا یعنی جہاد ترک کرو گے تو عذاب آئے گا یعنی جہاد ترک کرو گے تو عذاب آئے گا لکھ لیا ہے کرو مانا ان زلل تم پس اگر ہٹ گئے تم پس اگر زلل تم کا مانا ہٹ گئے تم ایک طرف ہو گئے تم پھسل گئے تم ممباد کو مل بجینات بعد اس کے جو آ گئے تمہارے پاس باد دلائل باد دلائل کے آنے کے باوجود بھی آپ ہٹ گئے اور پھسل گئے فالم تو بس جان لو تم کے بے شک اللہ تبارک برا دے بڑے غالب ہیں سخت سزا دیں گے غالب ہیں سخت سزا دیں گے حکیم حکمت والے ہیں لکھا بس اور سزا نہ دینے میں غرہ نہ ہونا چونکہ حکیم ہے چونکہ حکیم حکمتوں والا ہے اگر وہ ذرا دیر بھی کر دے تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم حق پر ہیں نہ اس کی حکمت ہوگی دیر میں حل جن دور ہونا بس اب حضرت تخلیف ہے دنیا بھی آ رہی ہے کیا ہے ہاں، دنیا کے عذاب کا ڈراوا ہے کہ وضو ہے حق کے بعد جو لوگ کجرا ہی کریں گے ان کا کیا نتیجہ ہے نہیں انتظار کرتے یہ لوگ سمجھا اتنے وضو ہے دلائل کے بعد اگر بعد نہ آئے تو بگو دلائل کے بعد اگر بعد نہ آئے تو نہیں انتظار کرتے مگر جیسے آ جائے ان کے پاس اللہ پاک بیٹ سایہ بان کے بادیوں سے اور ملائکہ کا اور فیصلہ کر دیا جائے معاملے کا کیا مطلب ہے اللہ آ جائے وہاں کیا قیامت کے دن حضرت جب دوبارہ آسمان شک ہوگا حساب و کتاب کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نزول فرمائیں گے اپنی شام کے مطابق سمجھا بادلوں کے کا ہوگا یہ بادل نیچے اتریں گے اللہ تبارک تعالیٰ بھی نزول فرمائیں گے پیچھے بار بار سمجھا چکا ہوں کہ علماء فرماتے ہیں لو میں لوگ ہی بلا نہ سالو ان کیفیت یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ پاک اپنے شان کے مطابق نزول فرمائیں گے اور فیصلے فرمائیں گے باقی اس کی کیفیت جو ہے ہمیں کوئی معلوم نہیں ہے اللہ آپ جانتا ہے اس میں ہو ہے متقدمین حضرات جو ہیں اس میں تعویل نہیں کرتے وہ کہتے ہیں تعویل حرام ہے بس جو کچھ اللہ نے جس طرح فرما دیا ہے وہ برحق ہے بس اللہ آئے گا رضول ہوگا غمام کے ساتھ لیکن اللہ اس کی کیفیت آپ ہی جانتا ہے ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے متاثرین حضرات نے تعویل کی ہے وہ متاثرین تعویل کرتے ہیں سمجھا تھی انجات یا ہم اللہ نا انجات یا امر اللہ ہے انجات یا ہم اللہ ہے اللہ کا امر آئے گا مجھے تعمیر کرتے ہیں منع کرو مگر یہ کہ آ جائے ان کے بعد اللہ پاک فی علم من الغمام بیچ سایہ بان کے بادلوں کے اور ملائکہ اور پورا کر دیا جائے معاملہ فیصلہ کر دیا جائے معاملے کا اور طرف اللہ پاک کے پھیرے جائیں گے تمام معاملات تمام معاملات بلکہ ہے یعنی و سزا کے مقدمات جزا سزا کے جتنے مقدمے ہوں گے یہ مقدمہ ہوتا ہے نا عدالت میں جس طرح پیش ہوتا ہے تو اللہ کی عدالت میں جو مقدمات پیش ہوں گے نا جزا سزا کے سارے اللہ جی کے خود دینا ہوں گے بس اب آگے بنی اسرائیل سے تخلیف دنیاوی کا ایک نمونہ ہے کیا ہے تخلیف دنیاوی کا نمونہ ہے یہ اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیلی موجود ہیں تم سے پہلے ان سے پوچھو ہم نے ان کو کتنی آیات بیہ عطا فرمائی موزہ دکھائے موسا علیہ السلام کے بے پایا سمجھا سی جی؟ آخا بیزا من و سلوا کا نادل ہونا ایک پتھر سے بارہ چشموں کا نکلنا بادل کا ان کو سایہ کرنا سمجھا دریا کا بارہ درے بن جانا اس سب کچھ کے باوجود انہوں نے شکری کی تو اللہ نے ان کو بھی تباہ کر دیا پھل بنی اسرائیل تخویف دنیاوی کا حضرت پوچھو بنی سلیل سے کتنی عطا فرمائی ہم نے انہیں آجتن بینتن جتین سے نتن آیا دلائل آتینا ہم پر لکھائے یعنی ان کے آبا اجداد کو یعنی ان کے کیونکہ نظور قرآن کے وقت جو بنی سلیل موجود تھے نا جی ان کو تو یہ آیات نہیں ملی تھی ان کے آبا و اجداد جو علیہ السلام کے زمانے میں تھے یا بعد میں زمانے میں آئے وہ لوگ مراد ہیں ان کو یعنی ان کے آبا و اجداد کو من جاتے بجے آیات آجاتے واضح دلائل لیکن انہوں نے بجائے شکر کے کفران کیا اور عذاب دیے گئے یہ لکھا ہوا ہاں؟ کفران کیا اور اچھا صحیح ہے یہ صحیح لکھا ہے آگے پہ لکھنا ہے غمن جو بدل کے نیچے اور ہمارا قانون یہی ہے اور پیچھے ملا گئی بات کتنی عطا فرمائی ہم نے انہیں آ جاتے بجے نہ لیکن انہوں نے بجائے شکر کے کام کیا جو بدل اور ہمارا قانون ہی یہ ہے کہ جو ہی تبدیل کرے اللہ کی نعمت کو بعد اس کے جو آ جائے اس کے پاس اللہ کی نعمت کو تبدیل کرنے سے مراد یعنی شکر کے بجائے نہ شکری کرنا شکر کے بجائے یہ مراد ہے تبدیل سے اور وہ انسان جو تبدیل کرے اللہ کی نعمت کو بعد اس کے جو آ گئی اس کے پاس تو بس بے شک اللہ پاک سخت سزا والے ہیں اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے بس علی لدینہ کا فروغ اب حضرت یہ ترغیب الجہاد نمبر پانچ ہے ترغیب الجہاد لکھا ہے لکھو لکھو ہمت کرو ہمت کرو ہمت کرو ترغیب جہاد نمبر پانچ یہ پانچواں نمبر ہے ترغیب جہاد نمبر پانچ دیکھ لیا میرے دیکھو پہلے پار اور پیچھے ہر دور کے اندر یہ دنیا دار ہو جو ہے مغرور لوگ انہوں نے پیغمبروں کی دعوت کو ٹھکرایا ہے پھر قدرتی بات ہے کہ غریب لوگ جو ہے وہ پیغمبروں کے تابے دار بن جاتے ہیں دین اسلام قبول کر لیتے ہیں تو یہ دنیا دار پر مسخریاں کرتے ہیں اور غریبوں پر ہے غریبوں پر کیا کرتے ہیں سمجھ رہے ہو اور پیچھے پڑ ہے سورہ ویل ویلطفین کے اندر ان ہاؤلائے لذوال کہتے ہیں سمجھا تھی تو اشارے بھی کرتے ہیں جیسے اور یہ کہتے بھی ہیں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا دار دنیا کے نشے کے اندر مست ہو کر اسلام اور مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں اٹھو مسلمانوں ان کے ساتھ جہاد کرو مانا دوینا مزین کر دیا گیا باقی ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا زندگی دنیا کی زندگی دنیا الحیات دنیا زینا کا نائب فیل ہے فاصلے کی وجہ سے زینا جو ہے مذکر ہے مزین کر دیا گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا زندگی دنیا بجت خرون بجت خرون پر دو لفظ لکھے ہیں ایک تو لکھا ہے سمرا ہاں؟ ایک تو لکھا ہے ہے الگ دوسرا لفظ لکھا ہوگا تحقیر مومنین یہ دونوں لفظ الگ الگ ہیں سمجھا گیا اور یہ سمرے کا بیان ہے تزئین کا سمرہ کیا ہے تزئین کا سمرہ ہے تحقیر مومنین تزئین کا سمرہ کیا ہے تزئین کی وجہ سے وہ مومنین کی تحقیر کرتے ہیں تزئین کی وجہ سے مومنین کی کیا کرتے ہیں اگر دکھاؤ نا سمرہ تحقیر مومنین تو سمجھا جاتا ہے کہ شاید تحقیر مومنین کا سمرہ ہے حالانکہ یہ تزئین کا سمرہ ہے تحقیر کا سمرہ نہیں لیے سمرا الگ لکھنا ہے مومن الگ لکھنا ہے اور خرون وجب خرون تو نیچے لکھا ہے اس لیے لکھا ہوا لکھ لو یہ مانا جڑ جائے گا ابتدا میں لکھتے نا ابتدا اس لیے زین للذین مزین کر دیا گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا زندگی دنیا کی اس لیے وہ مسخریاں کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے ایمان لایا اس بنا کا چونکہ تزئین ہوئی ہے اس لیے وہ کیا کر رہے ہیں اب مسکریاں کر رہے ہیں اور مسخریاں کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ایمان لایا وہ مسخری یہی ہے تو وہ کہتے تھے ہمارے پاس دولت ہے ہمارے پاس پیسہ ہے تم تو ایسے بھوکھے مر رہے ہو ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی سمجھا نا تھی یہ مسخریاں ہیں لیکن اللہ فرماتے ہیں بلدینہ بلدینہ پر دو لفظ لکھے ہیں ایک تو لکھا ہے از تحقیر لکھا ہوا لکھ لو کرو مان از تحقیر لکھ لیا ہے مان از تحقیر اور لفظ ہوگا حالانکہ کے حالانکہ بھی لکھ لو تو حالانکہ حالانکہ لکھ لیا ہے سر ملا کر منع کر رہا ہوں اور مسکریاں کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے ایمان لایا حالانکہ وہ لوگ جو بچتے رہے شر کو تھے اوپر ہوں گے ان کا فروغ ہے یوم قیامت کے قیامت کے دن قیامت کے دن وہ ان سے اوپر ہوں گے اب مانے جڑ گیا نا ملا کر سارا حضرت ولدین تقو پر مانے اور تحقیر لکھ لیا نا تحقیر کا معنی بھی موجود ہے تحقیر سے کہ تحقیر نہ کرو اس لیے کہ اصل فوقیت ہے آخرت والی دنیا والی فوقیت کچھ بھی نہیں ہے اور آخرت کے اندر فوقیت تمہیں حاصل نہیں ہوگی بلکہ مومنین کو حاصل کرو مانا اور وہ لوگ جو بچتے رہے شرک و کفر کے اوپر ہوں گے ان اللہ دینا کا فاروق کے جو عمل قیامت ولہ حجر دو کو سمجھا دے ہو جردوں کو بات یعنی روزی کا مدار قسمت ہے نہ کمال و مقبولیت دل کا ہوا یعنی روزی کا مدار قسمت ہے نہ کمال و مقبولیت روزی کا زیادہ مل جانا کوئی مقبولیت کی علامت تھوڑی ہے کوئی کمال کی علامت تھوڑی ہے <clears throat> اگر روزی بدانش در فضو دے بنا زیر بنادا ہاں، بنا آ چنا روزی رسانت کے دانا اندر حیران بمان ہے نادان کو اللہ اس طرح روزی دیتا ہے کہ دانا بھی حیران رہ جاتے ہیں اگر روزی بدانش در فضو دے در فضو دے ناداں تنگ کر روزی نہ بو دے اگر عقل پر روبی ہوتی تو کوئی عقل والا جو ہے وہ روبی میں تنگ نہ ہوتا جی؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ روبیاں دیتا ہے سمجھا جی؟ ان ان, ان لوگوں کو جو چاہتا ہے بغیر کے سمجھا کہ جی؟ اللہ کو گواہ بناتا ہے اوپر اس کے جو کچھ اس کے دل میں ہے حالانکہ اس کا دل تو نصاب سے بھرا ہوا دل کی بات یعنی وہ یہی کہتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میرے دل میں ایمان ہے میرے دل میں ایمان ہے سمجھا وہ دعوے کرتا ہے اس بات کے سمجھا حقیقت تو نہیں ہے نا صرف کون اللہ سے واحدہ حضرت یہ ترغیب الجہاد نمبر چھ ہے نہیں کہا ہوا ہمت کرو ہمت کرو لکھو ترغیب الجہاد نمبر چھ کس طرح ترغیب الجہاد ہے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ توحید والا مذہب جو ہے یہ پرانا مذہب ہے اور فطری مذہب ہے پرانا اور فطری مذہب ہے جو لوگ توحید اختیار نہیں کرتے وہ اللہ کے فطری مذہب کو جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں اختلاف کر ہیں اٹھو ان کے ساتھ جہاد امت واحدہ تھے لوگ جماعت ایک ایک ہی جماعت تھے کیا مطلب متفقین علت توحید متفقین علت توحید المانی توحید پر متفق تھے فبا صلاح فبا صلاح سے پہلے ایک لفظ مقدر ہے فخ تالا ہاں پہلے ایک ہی جماعت تھے توحید پر متفق تھے فخلاف پس انہوں نے اختلاف کیا سب علاج اختلاف نمبر اول علاج اختلاف اختلاف کا اللہ نے یہ علاج کیا کہ امبیا بھیج دیے پس بھیجا اللہ پاک نے پیغمبروں کو کیوں بھیجا اختلاف کے مٹانے کے لیے اختلاف کے بچانے کے لیے اللہ نے اختلاف کو بچانے کے لیے پیغمبروں کو بھیجا کہ سارے مبحد بن کر اختلاف کو مٹا دیں سمجھے تھی مبشرین فریضہ اول نبویہ امبیا کا پہلا فرض کیا تھا خوشخبری دینے والے فرید دوم اور جلانے والے علاج دوم طریقہ ہے پہلا علاج انبیاء بھیجے دوسرا علاج اور اتارا ساتھ ان کے کتاب کو بالحق کے ساتھ حق کے لے جا کو ماں غرض بے ست و انزال غرض لکھو لکھ لو لکھ لو غرض بے ست و انزال غرض بے ست و انزال دیکھ لیا غرض بے ست و انزال تب فیصلہ کرے درمیان لوگوں کے فی مختلف ہو فی ہے بیچ ان امور اختلافیہ مذہبیہ کے جو اختلاف رکھتے ہیں بیچ جن امور میں وہ اختلاف رکھتے ہیں ان کے اندر فیصلہ کرنے کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا اب حضرت و مختلف وہی بات آ گئی سمجھا کہ اختلاف کس نے ڈالا کیوں ڈالا اور کب ڈالا اختلاف مولویوں نے ڈالا اور کب ڈالا علم آنے کے بعد سمجھ بوجھ کر جان کر سمجھتے تھے کہ توحید برحق ہے یہ مذہب سچا ہے شرک غلط ہے جان بوجھ کر اختلاف کیا اور کیوں کیا ضد بڑھ جانے کی وجہ سے بس <clears throat> آ توحید کے ساتھ مختلف لکھا ہے سوال اول ہاں جواب سوال اول اور نہیں اختلاف کیا فی ہے فی ہے کے نیچے چل لکھا ہے حق کے اندر حق کے اندر الدینہ اونتو ہو مگر وہ لوگ جو دیے گئے تھے اس کو مگر وہ لوگ جو دیے گئے تھے اس کو مانا ارباب العلم بہی ودرا درا ستیلا ارباب العلم بہی لکھا ہوا ہاں ارباب العلم بہی ودیرا درا ستیلا جو علم والے تھے اور پڑھنے پڑھانے والے تھے بار محیط کا حوالہ ہے سمجھا نا سی اور نہیں اختلاف کیا بھی تو حق کے مگر ان لوگوں نے جو دیے گئے تھے وہ حق سمجھا نا سنگھ <coughs> حق دیے گئے تھے ممباد ما جا تو ہوں پر نمبر دو میں لکھا ہے جی، یہ دوسرے سوال کا جواب اور وہ بھی بعد اس کے جو آ گئے ان کے پاس واضح دلائل دلائل واضح آ گئے الحجا جو ظاہرہ تو منت توحید الحجا جو ظاہرہ تو میں نے توحید کے دلائل ظاہرہ آ گئے سمجھا کھل گئی بات اس کے باوجود وہ انہوں نے اختلاف کیا یعنی ذہن نشین ہو چکنے کے بعد یعنی ہاں ذہن نشین ہو گئی بات سمجھ آ گئی بات پھر انہوں نے اختلاف کیا نہیں بغیم ن ہوں تیسرے سوال کا جواب کیوں اختلاف کیا باوجہ ضد پر جانے کے درمیان ان کے ان کے درمیان پیش کر گئی فہد اللہ الدین دینا آ منو بس رہنمائی فرمائی اللہ پاک نے ان لوگوں کو آ منو جنہوں نے ایمان لایا یہ پیچھے طرح پا رہے ہو نا مدل ان کے اندر بھی پال رہے ہو اور پچھلی سلک میں بھی آیا تھا سورہ پیغام کے اندر جہاں یہ معنی نہیں ہے کہ جنہوں نے ایمان لایا ان کو ہدایت دی چونکہ انہوں نے تو ایمان لایا پھر ان کو ہدایت دینے کا اچھا مطلب ہے اس لیے اللہ دینا منو پر ایک طلب لکھا ہے مستفی ہے استفادہ کے لوگوں نے کیا اور دوسرا یہ عربی لفظ ہے کاسا دل ایمان آمنو کا منا ہاں بس رہنمائی کی اللہ پاک نے ان لوگوں کی جو جنہوں نے ایمان قبول کرنے کا ارادہ کیا جنہوں نے ارادہ کیا ایمان قبول کرنے کا یعنی منیب تھے ضدی نہیں تھے انہوں نے ان کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی لمخ تلف ہو گئی واسطے اس مذہب اور مسئلے کے جو اختلاف کیا انہوں نے بھی جو من الحق کے یعنی حق بے عزم ہی ساتھ اپنے فضل کے بے عزم ہی منا ساتھ اپنے فضل کے اور اللہ پاک رہنمائی کیا کرتا ہے جس کی چاہتا ہے طرف راہ رات ام حسب تم انتد خل الجنتا ترغیب الجہاد نمبر سات جی لکھا ہوا ہاں؟ لکھو لکھو نمبر سات کو لکھ لو ہاں نمبر سات لکھ لو نا جی پیچھے سے چل رہی ہے ترکیب کیا ہے اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں مومنوں جنت میں جانا آسان کام نہیں ہے مشقت کرو گے تو جنت ملے گی اور مشقت جو کرو گے ان میں سے نمبر اول مشقت جہاد ہے جہاد کرو مشقت حاصل کرو جنت حاصل کرو پہلی امتوں کا حال دیکھو ان پر کتنی مصیبتیں آئی تھی ہم ہر سکتا ہوں آیا گمان کر لیا تم نے جو کہ داخل ہو جاؤ گے تم جنت کو بلا مشقت الجنت پر کیا لکھا ہے بلا مشقت پلما یا حالانکہ ابھی تک نہیں آئے تمہارے پاس حالات ان لوگوں کے جو گزر گئے تم سے پہلے تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کے حالات ابھی تک تمہارے پاس نہیں آئے یعنی وہ حالات پیدا نہیں ہوئے تمہارے اندر مقصد ہوں الباسا پہنچی تھی انہیں الباسا تنگیاں کہاں سے پہنچی تھی مقصد کے نیچے لکھا ہے مخالفین کی طرف سے کس طرف سے مخالفین کی طرف سے پہنچی تھی ان کو تنگیاں صاحب علی کا نمبر اول ذرا مالی اور لکھا ہوگا شدت الفقر از اگ شدت الفقر از جلا تنگیاں مالی تنگیاں پہنچی تھی انہیں تکلیفیں پہنچی تھی نمبر دو بدنی المرد از جلا اور بیماریاں پہنچی تھی انہیں تنگیاں اور بیماریاں ہلا اور ہلا دیے گئے دلو اور ہلا دیے گئے بے انواع بلائے کئی قسم کی مصیبتیں اور تکلیفیں آئیں جس طرح کے مضبوط بنیادوں والا ایک مکان ہوتا ہے وہ ہل جاتا ہے سمجھا اسی طرح زلزلہ آیا مانا مصیبتیں آئیں تو ان کے دل ہل گیا نا حدیث میں آیا ہے حضرت عرب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ کعبے کے ساتھ کھیت لگا کر بیٹھے تھے میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے حضرت عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بڑی تکلیفوں کے اندر اللہ سے دعا فرماؤ اللہ کوئی آسانی پیدا کرنا آپ ناراض ہو گئے یوں جو بیٹھے تھے ناراض ہو گئے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے سمایا تو میں پتا ہے کہ پہلے زمانے کے اندر لوگ حق والے جو ہوتے تھے دوسرے لوگ گڑھا کھودتے گڑھا کھود کر یہاں تک کمر تک اس کو کھڑا کر کے گڑھے کے اندر دفن کرتے پھر آرا لے آتے جس سے لکڑی چیری جاتی ہے اس کے سر پر رکھ کر آرے کے ساتھ اس کو چیرتے تھے چیر چیر کر دو ٹکڑے کرتے تھے لیکن اس کے زبان فیتل میں کفر نہیں نکلا کرتا تھا اگر گولی مار دینا تو آسان کام ہے نا گولی لگ گئی بندہ مر گیا جان چھوٹ گئی جس طرح لکڑی کو چیرا جاتا ہے نا آرے کے ساتھ اس طرح چیر چیر کر جو ہے وہ دو ٹکڑے کر دیتے تھے نے دو میں سے کر دیا کرتے اور سرمایہ لوہے کی کنگیاں ہوتی تھیں گرم کر کے آگ کے اندر ان کے گوشت جو ہے وہ نوچ لیا کرتے تھے ہڈیاں نکل آتی تھیں لیکن ان کی زبان پہ کل میں اوپر نہیں آیا کرتا تھا کنوں میں تم جلد بازی کرتے ہو اللہ آسانی کرے گا سبحان اللہ